السلام علیکم لاجک ڈیزائن کیسے آپ چلا اچھے ہوں گے لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکوینشل لاجک پہ ڈسکشن شروع کی تھی آج اسی سے ہم ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے اس میں تو آئیے پہلے ذرا لاسٹ لیکچر کے کانٹینٹس کو ریویو کر لیتے ہیں پچھلی دفعہ ہم نے سیکوینشل سرکٹس کے بارے میں ڈسکشن شروع کی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ایک میموری ایلیمنٹ جو ہے ایک اسینشیل پارٹ ہے کسی بھی ڈیجیٹل سرکٹ کا لاجک یونٹس کی ہم نے ڈسکشن کی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ نمبرز ایڈ کرنے جو ریزلٹ ہے وہ کہیں اسٹور کرنا ہے اگر ملٹیپل نمبرز ہیں تو A L U at a time دو نمبر ہی ایڈ کر سکتا ہے یا ملٹیپلائی کر سکتے ہیں جو بھی آپریشن پرفارم کرنا ہے دو نمبرز پے کر سکتا ہے اس میں ملٹیپل نمبرز ہوں گے آپ نے کہیں اسٹور کرنا ہے اس میں ریزلٹ جو پارشل ریزلٹ آئے گا وہ بھی کہیں اسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے ایک میموری ایلیمنٹ جو کہ ان ویلیوز کو اسٹور کرے ٹیمپرلی اس کا ہونا ضروری ہے دوسری ہم نے بات کی تھی کہ اگر پیرل سے سیریل اپنے انفارمیشن کو کنورٹ کرنا ہے ملٹی پلیکسر یوز کرتے ہوئے یا سیریل کو پیرل میں کنورٹ کرنا ہے ڈی ملٹی پلیکسر کو یوز کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھی آپ کو کچھ اسٹوریج ایلیمنٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے کاؤنٹر کی ہم نے بات کی تھی کاؤنٹر اٹ سیلف اس میں جو ایک میموری ایلیمنٹ ہوگا جو پریویس نمبر جو ہے وہ اسٹور کر رہا ہے لگ سے تین سے چار کاؤنٹ کر رہا ہے تو تین اس نے کہیں اسٹور کرنا ہے جب بھی کلاک سگنل آئے گا تو وہ انکریمنٹ کر جائے گا سو بیسکلی سیکوینشل سرکٹ جو ہیں ان میں ایک کمبینیشنل پارٹ ہوگا اور ساتھ میں ایک میموری ایلیمنٹ ہوگا پھر ہم نے بات کی تھی کہ میموری ایلیمنٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ بیسکلی کیسے کرنا ہے سو so, جو سمپلسٹ فارم ہے میموری ایلیمنٹ کی اس کو ہم کہتے ہیں لچ اور لیچ ہم نے دو طریقے کی اسٹڈی کی تھی ڈسکس کی تھی ایک تو نینڈ بیسڈ لیچ تھی اور دوسری جو تھی نار بیسڈ لیچ تھی کنسٹرکشن ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے بڑی اسٹریٹ فارورڈ سمپل سی ہے نینڈ بیس لیچ میں آپ کے پاس دو نین گیٹس ہیں ٹو ان پٹ نین گیٹس ہیں ایک کا آؤٹ پٹ جو ہے دوسرے نین گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور جو دوسرا نین گیٹ ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے پہلے والے نین گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ان دونوں کے جو آؤٹ پٹس ہیں ایک کو کیو کہتے ہیں ایک کو کیو بار کہتے ہیں دونوں جو آؤٹ پٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ ہونے چاہیے جو ان پٹس ہیں ان نین بیس کے بیسکلی ایس ان پٹ ہے جس کو سیٹ ان پٹ کہتے ہیں اور آر ان پٹ ہے جس کو ان پٹ کہتے ہیں ہم نے پوری ڈسکشن کی تھی اسٹڈی کیا تھا اس کا ٹائمنگ ڈایاگرام بھی دیکھا تھا فنکشن ٹیبل بھی دیکھا تھا نین بیس میں اگر آپ ایس uh, جو ان پٹ ہے اس کو زیرو کر دیں اور آر کو ون کر دیں تو آؤٹ پٹ پہ ون اسٹیٹ آ جاتی ہے بیسکلی سیٹ کر دیتا ہے اسی طرح اگر ایس ون ہو آر زیرو ہو تو لیچ کا آؤٹ پٹ جو ہے ریسیٹ ہو جاتا ہے زیرو پہ آ جاتا ہے اگر آپ نے جو انفارمیشن ون یا زیرو اس میں اسٹور کیے جو آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہے اس کو ریٹین رکھنا ہے تو ون ون دونوں ہونے چاہیے زیرو زیرو ہم نے بتایا تھا کہ نین گیٹ کے کیس میں انویلڈ ہے یہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں ان پٹس جو ہیں ایس اور آر ایکٹیو لو انپٹس ہیں نور گیٹ بیس جو لیش تھی اس کی کنسٹرکشن امپلیمنٹیشن بڑی سملر تھی اس کے نائن گیٹ کے اگین اس کے بھی دو آؤٹ پٹس ہیں دو ہی ان پٹس ہیں آر اور ایس ان پٹس ہیں کیو اور کیو بار آؤٹ پٹس ہیں آؤٹ پٹس کمپلیمنٹ ہونے چاہیے اس کا جو آپس میں ڈفرنس جو ہے نائن گیٹ بیس لیچ اور نور گیٹ بیس لیچ میں نور گیٹ بیس لیچ میں ایس اگر ون ہو آر زیرو ہو تب آؤٹ پٹ سیٹ ہوتا ہے کیو ون پہ آ جاتا ہے اور اگر آر ون ہو ایس زیرو ہو تو تب جو آؤٹ پٹ ہے ریسٹ ہوگا زیرو پہ آ جائے گا اس کیس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ون ون ون ون جو ان پٹ ہے ایس ٹو ٹو آر وہ نور گیٹ کے کیس میں ہم اپلائی نہیں کریں گے کیونکہ یہ this leads to an invalid state اگر جو انفارمیشن ہم نے ریٹین رکھنی ہے تب ہم نے ایس کو زیرو رکھنا ہے اور آر کو زیرو رکھنا ہے تو وہ جو انفارمیشن آؤٹ پٹ پہ ہے وہ ریٹین رہے گی ہم نے پچھلی دفعہ ٹائمنگ ڈائگرام بھی دیکھا تھا جو نینڈ بیس لیچ کا تھا اور اس کا ہم نے آپریشن دیکھا تھا کہ اگر آپ ان پٹ ویری کر رہے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ کیا چینجز آ رہے ہیں اسی طرح کا نار گیٹ کا بھی آپ ٹائمنگ ڈائگرام دیکھ سکتے ہیں اس میں آج ہم ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں کہ ان لیچز کی اپلیکیشنس کیا ہیں ایک تو ہم نے شروع میں بہت میجر اپلیکیشن کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے کوئی انفارمیشن اسٹور کرنی ہے دو تین چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک تو بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے ڈیجیٹل سسٹم جو ہیں ان میں آپ کو کچھ ویلوز پٹ کرنی ہوتی ہیں تو وہ ویلوز جو ہیں پٹ کیسے کرتے ہیں تھرو سوئچز سمپل سوئچز ہیں ایک ہم نے ایگزامپل کی تھی کہ وہ جو کی پیڈ تھا ایک ڈیسیمل کی پیڈ تھا اس سے آپ زیرو سے نائن تک نمبرز انٹر کر سکتے ہیں تو وہ جو کی پیڈ تھا وہ کنیکٹ ہوا ہوا تھا ایک انکوڈر کے ساتھ so it was a decimal to B C D encoder اب کی پیڈ کے ساتھ ایک پرابلم ہے جب بھی آپ کسی سوئچ کو فزیکلی پریس کرتے ہیں تاکہ وہ آن ہو جائے یا آف ہو جائے تو بیسکلی وہ جو کانٹیکٹ امیڈیٹلی پورا پراپر بنتا نہیں ہے سو so بیسکلی اگر اس کو مائکروسکوپ کے نیچے اگر رکھ کے دیکھیں اس کانٹیکٹ کو تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ باؤنس کر رہا ہے جو کانٹیکٹس ہیں جب ایک ڈیجیٹل سسٹم میں کانٹیکٹ باؤنس کر رہا ہے تو اس کے آؤٹ پٹ پہ زیرو اور ون کے درمیان وہ جو وولٹیج ہے وہ فلیکچویٹ کرے گی اب اب اگر یہ جو ان پٹ وولٹیج آپ کسی ڈیجیٹل سرکٹ میں اپلائی کریں گے تو اس کی جو لاجک اسٹیٹ ہے وہ ویری ہوگی زیرو اور ون کے درمیان سو دیٹ مینس جو سرکٹ کا آؤٹ پٹ ہے وہ پراپر نہیں ہوگا پراپرلی کام نہیں کرے گا تو ایک بڑی اچھی اپلیکیشن جو ہے ان ایس آر لیچز کی وہ یہ ہے کہ جو باؤنس کرتا ہے سوئچ کو جب اوپن کرتے ہیں یا کلوز کرتے ہیں اس کو ختم کرتا ہے اور ایک بڑی اسٹڈی اسٹیٹ آؤٹ پٹ دے گا جو کہ آپ ایک ڈیجیٹل سرکٹ کو فیڈ کر سکتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہم اپلیکیشن دیکھیں گے اس میں کہ جو ایس آر ہے اس کو کیسے کنیکٹ کریں گے سوئچ کے ساتھ دوسری ایک انٹرسٹنگ اپلیکیشن ہے کہ آپ ایک برگلر الارم بنا سکتے ہیں ایک دروازے کے ساتھ سوئچ اٹیچ کر دیں اس میں تو کوئی بھی اس کو کھولے تو الارم بجنا شروع ہو جائے اب اگر دروازہ بند بھی کر دیں پھر بھی وہ بچتا رہے گا جب تک آپ خود آ کے اس کو ریسٹ نہیں کر رہے ہیں اس میں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ تینوں سرکٹس دیکھتے ہیں آف ایس اور لیچ آئیے پہلے سرکٹ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں جس میں ایک سوئچ ہے جو کہ ایک رجسٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے رجسٹر 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے دوسرا اینڈ جو سوئچ کا ہے وہ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اب اگر سوئچ کو نیچے والی پوزیشن سے اوپر کی طرف کنیکٹ کر دیں دیٹ مینس جو رجسٹر ہے وہ ارتھ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو آؤٹ پٹ پہ بیسکلی کیا چینج آئے گا جب سوئچ آف تھا دیٹ مینس نیچے تھا تو آؤٹ پٹ جو تھی وہ ہائی تھی لاجک ون تھی اب جب سوئچ نیچے والی پوزیشن سے اوپر کونیکٹ کیے دیٹ مینس رجسٹر کو گراؤنڈ کے ساتھ کونیکٹ کر دیے تو بیسکلی آؤٹ پٹ کو گراؤنڈ وولٹیج پہ چلا جانا چاہیے زیرو وولٹس ہو جانا چاہیے اب جیسا کہ ہم نے بتایا جب آپ سوئچ کو آن کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں تو امیڈیٹلی فل کانٹیکٹ نہیں بنتا وہ ادھر سوئچ جو ہے نا باؤنس کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے آؤٹ پٹ وولٹیجز جو ہیں وہ ونز اینڈ زیروز کے درمیان فلکچویٹ کر رہے ہیں جیسا کہ نیچے ٹائمنگ ڈائگرام میں دکھایا ہوا ہے اس میں اب یہ آؤٹ پٹ اگر کسی ڈیجیٹل سرکٹ کے ان پٹ پہ کنیکٹ ہو تو ڈیجیٹل جو سرکٹ ہے اس میں ونز اینڈ زیروز بھی جائیں گے تو دیٹ مینس وہ جو سرکٹ ہے وہ پراپرلی کام نہیں کرے گا اب اس کو پروینٹ کرنے کے لیے ایک ہم active low input S R latch استعمال کر رہے ہیں بیسکلی نینڈ گیٹ بیسڈ لچ ہے دوسرا جو سرکٹ ڈائگرام ہے اس میں ہم دکھا رہے ہیں کہ جو سوئچ ہے وہ کونیکٹ کیا ہوا ہے ڈیجیٹل سرکٹ کے ان پٹ پہ through an active low input S R جو آر ان پٹ ہے اس کو ہم نے پرمانٹلی 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیے through a register so R input پہ لاجک ہائی وولٹ اپلائی ہو رہی ہے لاجک ون اپلائی ہو رہا ہے ایس جو ان پٹ ہے وہ ہم نے جو ایک ہینڈ ہے اس کو کنیکٹ کر دیا رجسٹر کو فائیو گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اس میں لیٹ سپوز کہ جو سوئچ ہے وہ آر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے انیشلی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ سوئچ جو ہے وہ آر ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جو ہی ہم سوئچ اوپر کی طرف موو کرتے ہیں ایس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آر ان پٹ جو ہے ون پہ ہو جائے گا اور ایس ان پٹ جو ہے زیرو پہ ہو جائے گا اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ پہ جو ہے اسٹیٹ سیٹ ہو جائے گی کیونکہ ایس زیرو ہے آر ون ہے سو کیو آؤٹ پٹ پہ ون آ جائے گا اب کیونکہ سوئچ جو ہے وہ باؤنس کر رہا ہے پوری طرح کانٹیکٹ نہیں بنا رہا جو اوپر والے رجسٹر کے ساتھ تو وہ جو ان پٹ ہے ایس کی وہ زیرو اور ون کے درمیان چینج ہوگی اب کیونکہ آر کے ان پٹ ون ہے ایس جب ون ہوتا ہے تو ون ون جو ان پٹ پہ ہو ایکٹیو لو ان پٹ آر لچ کے تو کیو کی جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جب سوئچ باؤنس کی وجہ سے ایس ان پٹ زیرو ہو جائے گا تب بھی کیو آؤٹ پٹ ون رہے گا کیونکہ ایس زیرو ہے اور آر ون ہے دیٹ مینس کہ آؤٹ پٹ جو ہے سیٹ ہو جائے گا ون پہ اگین جب باؤنس کی وجہ سے ایس ون ہوتا ہے آر بی ون ہے تو آؤٹ پٹ جو ہے وہ وہی اسٹیٹ رہے گا جو پہلے والا تھا سو آؤٹ پٹ پہ اگر کیو آؤٹ پٹ پہ دیکھیں بڑا کلین قسم کا ایک سگنل نظر آئے گا جو زیرو سے ون پہ ہو رہا ہے اور ون پہ اسٹیبل رہ رہا ہے ایک جو دوسری اپلیکیشن ہے ایس آر فلپ فلپ کی وہ یوز ہو رہا ہے to construct burglar alarm basically an active low input that is NAND base latch ہم یوز کر رہے ہیں اس کے آؤٹ پٹ پہ ہم نے ایک الارم کنیکٹ کیا ہوا ہے دو سوئچز یوز کر رہے ہیں ایک سوئچ جو ہے ریسٹ سوئچ ہے جو آر ان پٹ پہ کونیکٹ ہوا ہے ایک اینڈ اس کا 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تھرو اے رجسٹر دوسرا اینڈ جو ہے جب سوئچ کریں تو وہ گراؤنڈ پہ کنیکٹ ہو جائے گا دوسرا جو الارم سوئچ ہے وہ ایس ان پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ایک اینڈ پہ 5 وولٹ ہے کنیکٹڈ تھرو اے رجسٹر اور دوسرے اینڈ پہ گراؤنڈ ہے اب اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے یوز کرنے کے لیے جو ریسٹ سوئچ ہے وہ گراؤنڈ سے 5 وولٹ کو کنیکٹ کر دیا جائے گا سو آر ان پٹ جو ہے لاجک ون اسٹیٹ پہ آ جائے گا ایس ان پٹ پہ جو الارم سوئچ ہے وہ 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے سو ایس ان پٹ اور آر ان پٹ دونوں ون پہ ہیں اب اس سرکٹ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آر جو سوئچ ہے وہ آپ گراؤنڈ پہ کنیکٹ کر دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے 5 وولٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے جب آپ گراؤنڈ پہ کنیکٹ کریں گے آر ان پٹ زیرو ہو جائے گا ایس ان پٹ جو ہے وہ ون پہ ہے تو الارم جو ہے آؤٹ پٹ پہ کیو پہ زیرو آ جائے گا سو دیٹ مینس الارم جو ہے آف ہو گیا اب ریسیٹ ہو گیا اب اگر کوئی دروازے سے انٹر ہو رہا ہے جس کے ساتھ یہ الارم سوئچ لگا ہوا ہے جو ہی دروازہ کھلے گا الارم سوئچ گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا گراؤنڈ سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے ایس پہ زیرو آ جائے گا آر کیونکہ ون پہ سیٹ ہے تو کیو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گی دیٹ از لاجک ون آ جائے گا لاجک ون کی وجہ سے الارم جو ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گا اب اگر انٹروڈر جو ہے وہ دروازہ بند بھی کر دے دیٹ مینس الارم سوئچ واپس فائیو وولٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو کیو آؤٹ پٹ پہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ایس جو ہے ان پٹ وہ ون پہ ہے آر ان پٹ بھی ون پہ ہے so active low input S R latch جو ہے نینڈ بیس لیچ جو ہے اس کے دونوں ان پٹس اگر ون ہوں تو آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ وہی ریٹین رہے گا رہے گی سو so پہلے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ تھی ون تھی الارم بج رہا تھا دروازہ بند بھی ہو جائے الارم بجتا رہے گا اب اس کو کیسے ریسیٹ کریں گے جب تک آپ ریسیٹ سوئچ کو واپس گراؤنڈ پہ نہیں کنیکٹ کریں گے الارم بجتا رہے گا ابھی ہم نے دیکھی ایک دو سمپل سی اپلیکیشن ایس آر لچ کی ایک جو استعمال تھا بیسکلی سوئچ ڈی باؤنس اس کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرا جو تھا ایک سمپل سا ریگولر الارم بنایا تھا اسی قسم کی بہت ساری اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں اس میں نا ٹاک اباؤٹ گیٹڈ گیٹڈ ہیں کیا جیسے کہ ہم پہلے کمبنیشنل سرکٹس میں پڑھتے آ رہے ہیں ہر سرکٹ کے ساتھ ایک انیبل انپٹ ہوتا ہے ملٹی پلیکسز پڑے تھے اس کے ساتھ ایک انیبل انپٹ تھا ڈیکوڈر پڑے تھے ڈیکوڈر کے ساتھ ایک انیبل انپٹ تھا کوئی بھی سرکٹ ہو اس کے ساتھ ایک انیبل انپٹ ہوتی ہے اس انیبل ان پٹ کا کام کیا ہے بیسکلی جو بھی کمبینیشن سرکٹ ہے وہ ہر وقت یوز نہیں ہو رہا ہوتا جب بھی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو پہلے تو آپ اس کو سلیکٹ کریں اس کو کیسے سلیکٹ کرتے ہیں انیبل جو ان پٹ ہے اس کو ایکٹیو کر دیں اگر وہ ایکٹیو ہائی ان پٹ ہے تو لاجک ون اپلائی کریں گے ایکٹیو لو ان پٹ ہے تو لاجک زیرو اپلائی کریں گے جب وہ سرکٹ انیبل ہو جاتا ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ان پٹ ویلوز اپلائی کریں گے اور کورسپونڈنگ آپ کو آؤٹ پٹ ویلوز ملیں گے اسی طرح اگر یہ لینڈ گیٹ جو لیچ ہم نے بنائی تھی اسٹڈی کی تھی اور نور بیسڈ لیچ جو تھی اس میں ہم نے کوئی انیبل پٹس نہیں رکھے تھے سو دیٹ مینس جب بھی آپ انپٹ چینج کریں گے امیڈیٹلی آؤٹ پٹ پہ وہ چینج ہو جائے گا اس میں اب اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے لیٹ سے آپ نے ایک خاص ٹائم پہ ایک ویلو اسٹور کرنی ہے تو اس خاص ٹائم پہ کیسے ویلو اسٹور کریں گے بیسکلی پہلے تو آپ کو انیبل کرنی ہوگی انیبل جب کر لیں گے اس کے بعد آپ انپٹ چینج کریں گے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آ جائے گا سو so, یہ جو انیبل پٹ ہے اس کو ہم کہیں گے گیٹڈ لچ سو جن لچز کے ساتھ انیبل انپٹ ہوگا اس کو ہم گیٹڈ لچ کہیں گے اب انیبل انپٹ کیسے کنیکٹ کریں گے اگر آپ نین گیٹ بیس لچ کو دیکھیں تو اس کے ساتھ مزید دو گیٹس نین گیٹس ایڈ کر دیں گے سو so, پہلا جو نین گیٹ تھا دوسرا جو نین گیٹ تھا جس کے ساتھ ایس اور آر ان پٹس کونیکٹ تھے ان کے انپٹس پہ دو اور نین گیٹس ہوں گے سو so, بیسکلی جو ایس انپٹ ہے وہ ایک نینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے ایک دوسرے نینڈ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اسی طرح جو آر ان پٹ ہے وہ پہلے نینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا جو آؤٹ پٹ ہے وہ دوسرے نینڈ گیٹ کے ان پٹ کے ساتھ ہوگا جو کیو اور کیو آؤٹ پٹس ہیں وہ جو دو بعد والے نینڈ گیٹس ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ آ رہی ہوگی اب جو پہلے دو نینڈ گیٹس ہیں ان کا جو دوسرا ان پٹ ہے اس کے ساتھ آپ انیبل جو ان پٹ ہے اس کو کنیکٹ کریں گے سو so اس گیٹڈ لیچ کو استعمال کیسے کریں گے اگر انیبل ان پٹ پہ آپ زیرو اپلائی کریں تو پہلے جو دو نین گیٹ ہیں ان کے آؤٹ پٹ پہ ونز آ جائیں گے اب دونوں اگر ون ہو ایس آر لیچ کے ان پٹ پہ تو آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا آؤٹ پٹ پہ جو بھی اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہے گی اب اگر انیبل ان پٹ پہ ون ہوگا نا ڈیپینڈس کہ آپ ایس ان پٹ پہ اور آر ان پٹ پہ کیا ویلو اپلائی کر رہے ہیں سو so جو بھی اپلائی کریں گے ویلو وہ آؤٹ پٹ پہ اسی طرح چینج ہو جائے گا اور جو آؤٹ پٹ ہے کیو اور کیو بار وہ ڈپینڈ کرے گا ان پٹ پہ کیا ویلوز ہیں آئیے ذرا اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ایس آر لیچ کو گیٹڈ ایس آر لیچ بنانے کے لیے دو مزید نین گیٹس ہم کنیکٹ کر رہے ہیں سو انیشل سرکٹ اگر آپ کو یاد ہو اس میں نین گیٹ ون اور ٹو یوز کیے تھے گیٹڈ ایس آر لیچ بنانے کے لیے آپ نے دو اور نین گیٹس ایڈ کر دی NAND gates three and four جو ایس ان پٹ اور آر ان پٹ ہے وہ نین گیٹ تھری اور فور کے ان پٹ پہ اپلائی ہو رہا ہے نین گیٹ تھری اور فور کا جو دوسرا ان پٹ ہے اس کو آپ نے انیبل پین uh, کے ساتھ کنیکٹ کر دیا کیو اور کیو بار اسی طرح رہیں گے جو پہلے تھے اب جب آپ انیبل ان پٹ کو زیرو رکھیں گے نین گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ اور نین گیٹ فور کا آؤٹ پٹ دونوں ون ہو جائیں گے اب اگر نین گیٹ ون اور نین گیٹ ٹو کے دونوں ان پٹ ون پہ ہوں تو کیو اور کیو بار پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جو پہلی اسٹیٹ تھی وہی رہے گی اب اگر ایس زیرو ہو جائے اور آر ون ہو اور انیبل ان پٹ جو ہے ون ہے تو نائن گیٹ تھری کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہوگا اور نائن گیٹ فور کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا اب اگر نائن گیٹ ون کے ان پٹ پہ دیکھیں اور نائن گیٹ ٹو کے ان پٹ پہ دیکھیں وہ ون اور زیرو ہے ریسپیکٹولی so اس سے کیا ہوگا کیو آؤٹ پٹ جو ہے ریسیٹ ہو جائے گا اب اگر ایس ان پٹ ون ہے اور آر ان پٹ زیرو ہے اور انیبل ان پٹ جو ہے وہ ون ہے نائن گیٹ تھری کے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہوگا نائن گیٹ فور کے آؤٹ پٹ پہ ون ہوگا اب زیرو اور ون اپلائی ہو رہے ہیں نائن گیٹ ون کے ان پٹ پہ اور نائن گیٹ ٹو کے ان پٹ پہ اس سے کیا ہوگا کیو آؤٹ پٹ جو ہے سیٹ ہو جائے گا ون پہ چلا جائے گا اور کیو بار جو ہے وہ زیرو پہ چلا جائے گا فائنلی جو لاسٹ ہمارے پاس ان پٹ کمبینیشن ہے وہ ایس اگر ون ہو اور آر بھی ون ہو انبل آف کورس ون ہے تو نین گیٹ تھری کا آؤٹ پٹ اور نین گیٹ فور کا آؤٹ پٹ دونوں زیرو ہو جائیں گے اب اگر نین گیٹ ون اور نین گیٹ ٹو کے دونوں ان پٹ زیرو ہوں تو کیو پہ کیا افیکٹ پڑے گا بیسکلی کیو اور کیو بار دونوں ون پہ چلے جائیں گے بیسکلی یہ ایک انویلڈ اسٹیٹ ہے سو ایس اور آر جو ہے دونوں پہ ہم ون اپلائی نہیں کریں گے گیٹڈ ایس آر جو لیچ ہے اس کا جو لاجک سمپل ہے it is similar to the simple S R latch اس میں جو ہے صرف ایک انیبل ان پٹ کی لائن ایڈ uh, کی گئی ہے کیو اور کیو بار اسی طرح ہے ایس اور آر ان پٹ بھی اسی طرح ہے ایس آر گیٹڈ لیچ کے آپریشن کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں with the help of a truth table جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس ٹروتھ ٹیبل میں ایک انیبل ان پٹ ہے ایک S R S input ہے اور ایک آر ان پٹ ہے آؤٹ پٹ پہ کیو ٹی پلس ون نظر آ رہا ہے Q T plus one output یہ سرکٹ اس وقت کام کرے گا جب انیبل جو ان پٹ ہے وہ ون ہو سو اگر انیبل ان پٹ زیرو پہ ہو ایس اور آر پہ جو مرضی آپ اپلائی کر دیں کیو ٹی پلس ون پہ دیٹ از آؤٹ پٹ پہ وہی جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ رہے گی اب اگر انیبل ون کر دیں ایس کو زیرو کریں اور آر کو زیرو کریں سو آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں ہوگا اگین جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ ریٹین رہے گی انیبل اگر ون ہے ایس کو زیرو کر دیا اور آر کو ون کر دیا بیسکلی یہ uh, جو لیچ ہے اس کو ریسٹ کر رہا ہے therefore Q T plus one پہ آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے اسی طرح جو تیسرا ان پٹ آپشن ہے انیبل آف کورس ون ہے ایس ون ہے اور آر زیرو ہے اس سے کیا ہوگا آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے so Q T plus one پہ آپ کو ون نظر آ رہا ہے فائنلی جو لاسٹ کمبینیشن ہے انیبل جو ہے وہ ون ہے ایس بی ون ہے اور آر بھی ون ہے اس سے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیو اور کیو بار جو ہیں دونوں ایک ہی ویلوز پہ چلے جاتے ہیں سو so, اس اسٹیٹ کو ہم ایز ان ویلڈ اسٹیٹ کہیں گے سو so, ون uh, اور جو ہے ایس آر پہ یہ ہم کبھی بھی اپلائی نہیں کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں اس گیٹڈ ایس آر لیچ کا ٹائمنگ ڈایاگرام اس میں جو ویو uh, شیپس نظر آ رہی ہیں ایس ان پٹ کا ان پٹ نظر آ رہا ہے آر ان پٹ کا ان پٹ نظر آ رہا ہے انیبل ان پٹ جو ہے وہ زیرو اور ون کے درمیان چینج ہو رہا ہے اور کیو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے ٹی ون ٹائم انٹرول پہ ایس جو ہے وہ ون ہو گیا آر زیرو ہو گیا اب انیبل کیونکہ زیرو ہے تو کوئی چینج نہیں ہوگا پہلے بھی کیو آؤٹ پٹ زیرو تھا ٹی ون کے بعد بھی زیرو رہے گا انٹرول ٹی ٹو پہ انیبل ان پٹ ہائی ہو گیا ایکٹیویٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ جو گیٹڈ لیچ ہے یہ اب کام کرنا شروع کر دے گا اب ٹی ٹو انٹرول پہ ایس ون ہے آر زیرو ہے اب کیو پہ کیا فرق ہوگا کیو بیسکلی سیٹ ہو جائے گا کیو کا آؤٹ پٹ ون پہ چینج ہو رہا ہے ٹی تھری انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہے دیٹ مینس یہ جو ہے یہ نہیں ہے ٹی تھری انٹرول پہ ایس ان پٹ زیرو پہ جا رہا ہے اور آر ان پٹ جو ہے وہ ون پہ جا رہا ہے اب کیونکہ لچ انیبل نہیں ہے سو کیو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹی تھری سے پہلے جو کیو کی اسٹیٹ تھی وہ اب بھی وہی رہے گی ٹی فور انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس جو ہے وہ ون ہے آر جو ہے وہ زیرو ہے لیچ جو ہے اب انیبل ہو رہی ہے کیونکہ انیبل سگنل جو ہے ہائی uh, ہو گیا لاجک ون ہو گیا اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑے گا بیسکلی سیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ ایس جو ہے ون ہے آر زیرو ہے آلریڈی کیونکہ وہ سیٹ تھا فور ٹی فور کے بعد اگر آپ دیکھیں کیو لاجک ہائی ہی ہے انٹرول ٹی فائیو پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ان پٹ زیرو ہو گیا دیٹ مینس لیچ جو ہے ڈسیبل ہو رہی ہے اب ٹی فائیو انٹرول پہ ان پٹ ون ہو گیا اور سیٹ ان پٹ زیرو ہے اب ریسٹ کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ کو ریسٹ ہو جانا چاہیے پر کیونکہ یہ لیچ انیبل نہیں ہے اس لیے کیو آؤٹ پٹ جو ہے جو پہلے اس کی اسٹیٹ تھی وہی ریٹین رکھتا ہے that is logic one T six interval پہ دیکھیں اگین ایس اور آر ان پٹس چینج ہو رہے ہیں اب کیونکہ لچ انیبل نہیں ہے سو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ٹی سیون انٹرول پہ انیبل جو ہے وہ ہائی ہو گیا لیچ انیبل ہو گئی اب ایس جو ان پٹ ہے وہ ایکٹیو ہے ہائی ہے اور آر جو ہے وہ زیرو ہے سو لچ کو سیٹ ہو جانا چاہیے کیونکہ آلریڈی سیٹ تھی اسی لیے ٹی سیون کے بعد کیو کی جو اسٹیٹ ہے وہ لاجک ہائی نظر آ رہی ہے ٹی ایٹ انٹرول پہ لچ گئی ہے انیبل سگنل ہائی ہو گیا ری سیٹ بھی ایکٹیویٹ ہو گیا سیٹ سگنل ان ہو گیا اب اس کی وجہ سے لچ کے آؤٹ پٹ پہ کیو جو ہے وہ زیرو پہ چلا جانا چاہیے جو ٹی ایٹ انٹرول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے زیرو ہو گیا ٹی نائن انٹرول پہ ابھی بھی انیبل ہے ڈسیبل نہیں ہوئی ایس اور آر انپوٹ میں چینج آ رہا ہے ایس انپٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہائی ہو گیا اور آر ان پٹ جو ہے وہ لو ہو گیا اب کیو پہ کیا فرق پڑے گا کیو کو سیٹ ہو جانا چاہیے کیو آؤٹ پٹ پہ آپ کو لاجک ہائی نظر آ رہا ہے سو آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے انیبل uh, جو سگنل ہے ٹی ٹین انٹرول پہ انیبل ہی نظر آ رہا ہے اس میں اب جو ایس اور آر ان پٹس جو ہیں ادھر چینج آ رہا ہے ایس ابھی بھی زیرو ہے آر جو ہے وہ ہائی ہو گیا اب اس کی وجہ سے جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے سو ٹی ٹین انٹرول پہ آپ کو آؤٹ پٹ جو ہے وہ ریسیٹ اسٹیٹ میں مل رہا ہے نظر آ رہا ہے ٹی الیون انٹرول پہ لچ ڈس ایبل ہوگی کیونکہ انیبل سگنل لاجک زیرو ہو گیا اب اس کی وجہ سے کوئی بھی چینج جو ایس اور آر ان پٹ پہ ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیو آؤٹ پٹ پہ so T eleven T twelve پہ آپ کو زیرو نظر آ رہا ہے جو کہ ٹی ٹین انٹرول پہ پہلی والی اسٹیٹ تھی ابھی ہم نے گیٹڈ ایس آر دیکھا گیٹڈ ایس آر میں آپ جو ایس آر لچ ہے اس کو انیبل ڈسیبل کر سکتے ہیں اس کا ہم نے لاجک سمبل دیکھا اس کا فنکشن ڈائگرام دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا بیسکلی جو سمپل ایس آر لچ ہے اور گیٹڈ ایس آر لچ ہے اس میں کوئی فرق نہیں سوائے یہ کہ آپ گیٹڈ ایس آر لیچ کو انیبل ڈس ایبل کر سکتے ہیں اس میں ایک اور جو لیچ ہے وہ بیسکلی ہے D gated latch D gated latch بھی ملتی جلتی ایس آر گیٹڈ لچ سے اگر ایس اور آر ان پٹ جو ہیں ان کو آپس میں آپ کونیکٹ کر دیں through an inverter through a NOT gate تو بیسکلی آپ کے پاس ایک ان پٹ رہ جائے گا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈی ان پٹ ہے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا وہی کیو اینڈ کیو بار آؤٹ پٹس ہوں گے اب یہ آپریٹ کیسے کرے گا بیسکلی اگر آپ ایس آر لیچ کے فنکشن ٹیبل کو دیکھیں چار انپٹس ہیں کیونکہ آپ کے پاس دو ان پٹس ہیں ایس زیرو ہو سکتا ہے آر زیرو ہو سکتا ہے ایس ون ہو سکتا ہے آر زیرو ہو سکتا ہے ایس ون ہو سکتا ہے آر ون ہو سکتا ہے اسی طرح چوتھی کمبنیشن جو ہے S one and R zero ہو سکتا ہے اس میں ڈی گیٹڈ لیچ میں آپ کے پاس کیونکہ ایک ان پٹ ہے سو ڈی انپٹ یا تو زیرو ہوگا یا ون ہوگا اب یہ کیونکہ ڈی جو گیٹڈ لیچ ہے ہم نے بنائی ہے using the S R gated latch ان دونوں کے ان پٹس کونیکٹ کر دیے تو اگر ایس آر لیچ کے فنکشن ٹیبل کو دیکھیں ان میں سے جو ان پٹ ہے ایس زیرو ہے آر زیرو ہے اور ایس ون ہے اور آر ون ہے وہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہوں گے کیونکہ ایس اور آر جو ہے آپس میں کونیکٹ کر دی ہم نے through a NOT gate so جو دو پاسبل کمبینیشن رہ جاتی ہیں وہ یہ ہوگا کہ S zero R one and S one R zero so یہ دو جو ان پٹ کمبنیشن ہیں ہم ڈی گیٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں اس سے بیسکلی آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑے گا یا تو ڈی گیٹ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا یا ری سیٹ ہو جائے گا آئیے ذرا دیکھتے ہیں ڈی گیٹ لچ کے سرکٹ کو اس کے سمبل کو دیکھتے ہیں فنکشن ٹیبل کو دیکھتے ہیں اس کے ٹائمنگ ڈائگرام کو دیکھتے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں گیٹڈ ڈی لچ کو گیٹڈ ڈی لچ جیسے ہم نے بتایا کہ اس کی کنیکشن جو ہے they are similar to the S R gated latch آپ نے سمپلی ایس اور آر ان پٹ کو آپس میں کنیکٹ کر دیے تھرو اے ناٹ گیٹ اب اس کا ایک ہی ان پٹ رہ گیا ڈی ان پٹ اب اس کے ذرا فنکشن ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ایس آر کا فنکشن ٹیبل دیکھیں اس کے چار پٹس ہیں zero zero zero one one zero اور ون ون زیرو زیرو پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آؤٹ پٹ پہ کیو ٹی رہے گا جو پریویس اسٹیٹ ہے زیرو ون ان پٹ پہ آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا ون زیرو ان پٹ پہ آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور ون ون جو اسٹیٹ ہے وہ انویلڈ اسٹیٹ ہے اب اگر آپ ڈی گیٹڈ لیچ کو دیکھیں اس میں زیرو زیرو کمبنیشن اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ ایس اور آر جو ہیں they are connect through NOT gate تو وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہونے چاہیے سو دو جو کمبنیشن ہمارے پاس رہ گئی ہیں وہ zero one S is equal to zero and R equal to one اور جو دوسری ہے S equal equal to to one and R zero یہی دو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب کیونکہ ڈی جو ہے اس کا ایک ہی انپٹ ہے تو آر کا جو کالم ہے وہ آپ ریموو کر سکتے ہیں سو so اگر ایس آر ٹیبل کو دیکھیں اس کو سمپلیفائی کر کے اگر ڈی لچ کا فنکشن ٹیبل بنا لیں تو اس کے اس میں آپ کو دو ان پٹ نظر آ رہے ہیں ایک انیبل ان پٹ اور دوسرا ڈی انپٹ آؤٹ پٹ پہ وہی کیو ٹی پلس ون نظر آ رہا ہے اب ڈی لیچ کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے انیبل کو ون کرنا پڑے گا اگر زیرو ہوگا ڈی پہ جو مرضی آپ اپلائی کر دیں زیرو ون اپلائی کر دیں آؤٹ پٹ پہ وہی پرانی اسٹیٹ ریٹین رہے گی اب اگر آپ انیبل کو ون کر دیں ڈی ان پٹ زیرو ہوگا تو اس کا کیا فرق پڑے گا سرکٹ کیسے بہیو کرے گا جو نینڈ گیٹ تھری ہے اس کے ان پٹ پہ زیرو ہوگا اس کا آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اور جو نینڈ گیٹ فور ہے اس کے ان پٹ پہ ون آ جائے گا انیبل کیونکہ ون ہے سو اس کا آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا اب اگر آپ نین گیٹ ون کو دیکھیں اور گیٹ کو دیکھیں نین گیٹ کے ان uh, پٹ پہ آپ کو ون نظر آ رہا ہے اور نین گیٹ ٹو کے ان پٹ پہ زیرو نظر آ رہا ہے اس سے کیا ہوگا کیو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ریسٹ ہو رہا ہے زیرو پہ جا رہا ہے اسی طرح اگر انیبل ان پٹ ون ہے اور ڈی ان پٹ ون ہے سو اب کیا فرق پڑے گا کیونکہ ڈی ان پٹ ون ہے تھری کا جو آؤٹ پٹ ہے گیٹ نائن گیٹ تھری اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا کیونکہ انیبل بی ون ہے اور ڈی بی ون ہے اسی طرح نائن گیٹ فور کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آپ کے پاس ون آ جائے گا اب نائن گیٹ ون کا ان پٹ زیرو ہے نائن گیٹ ٹو کا ان پٹ ون ہے اس سے کیا فرق پڑے گا کیو جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے کیو ون پہ جا رہا ہے Q bar of course zero ہو جائے گا گیٹ ڈی آج کا جو لاجک سمپل ہے اگین ملتا جلتا ہے جو پہلے ہم نے سیمبلس دیکھے تھے اس میں صرف ایک ان پٹ ہے دو پٹس نہیں ہے ایک ان پٹ ہے اور وہ ڈی انپٹ ہے انیبل جو ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے آئیے اب دیکھتے ہیں ڈی لچ کا ٹائمنگ ڈائگرام تین ٹائمنگ ویو شیپس نظر آ رہی ہیں D input enable input اور کیو آؤٹ پٹ اب ٹی ون انٹرول پہ ڈی ان پٹ جو ہے وہ ون ہو گیا انیبل زیرو ہے اب انیبل کیونکہ زیرو ہے ڈی لیچ ایکٹیویٹ نہیں ہوا سو کیو آؤٹ پٹ جو پہلے زیرو تھا وہ اب زیرو ہی رہے گا ٹی ٹو انٹرول پہ انیبل ان پٹ ایکٹیو ہو گیا that means D latch active ہو گئی ہے اب ڈی ان پٹ کیونکہ ون ہے سو آؤٹ پٹ پہ بھی ون آ رہا ہے سیٹ ہو گیا ٹی تھری انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ان پٹ ڈسبل ہو گئی ہے so D latch inactive ہوگی انیبل نہیں ہے اب ڈی ان پٹ بھی چینج ہو گیا پر آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ لیچ کام ہی نہیں کر رہا انٹرول ٹی فور پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ان پٹ دوبارہ سے ایکٹیو ہو گیا ہے اس انٹرول پہ ڈی ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہے دیر فور کیو آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو گیا وہ ریسٹ ہو گیا انٹرول ٹی فائیو پہ دیکھیں انیبل ان پٹ جو ہے وہ انیبل ہی ہے ڈسیبل بیچ میں نہیں ہوا ٹی فائیو انٹرول پہ ڈی ان پٹ جو ہے وہ چینج ہوا ہے زیرو سے ون پہ آ گیا اس سے کیو پہ کیا فرق پڑا کیو جو ہے وہ بھی زیرو سے ون پہ آ گیا کیونکہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ سیٹ ہو گیا انٹرول ٹی سکس پہ اگر آپ دیکھیں ٹی فائیو اور ٹی سکس کے درمیان جو ان پٹ ہے وہ ڈسیبل ہو رہا ہے اور ٹی سکس پہ دوبارہ انیبل ہوا اب انٹرول ٹی سکس پہ ڈی کیونکہ ایکٹیو ہے سو کیو جو ہے وہ بھی ایکٹیو رہے گا انٹرول ٹی سیون پہ ڈی لچ انیبل ہی ہے ڈی انپٹ لاجک لو ہو گیا اس سے امیڈیٹلی کیو آؤٹ پٹ پہ بھی فرق پڑ رہا ہے کیو آؤٹ پٹ ریسٹ ہو گئی ہے انٹرول اگر ٹی ٹی ایٹ ایٹ دیکھیں پہ ڈی ان پٹ چینج ہو رہا ہے زیرو سے ون ہو رہا ہے بٹ جو ڈی لیچ ہے وہ کیونکہ انیبل نہیں ہے اس لیے کیو آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا جو ٹی سیون اور ٹی ایٹ کے درمیان آؤٹ پٹ تھا وہی ٹی ایٹ سے ٹی نائن انٹرول کے درمیان ہے ٹی نائن انٹرول پہ لیچ انیبل ہو گیا ہے کیو آؤٹ پٹ پہ چینج ہو رہا ہے ڈی پہ جو ان پٹ ہے دیٹ از لاجک ون وہی کیو پہ آؤٹ uh, پٹ پہ آ رہا ہے لیچ جو ہے سیٹ ہو رہا ہے انٹرول ٹی ٹین پہ اگر آپ دیکھیں انیبل ہے latch D input zero ہے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ بھی زیرو ہو گیا اسی طرح انٹرول ٹی الیون پہ لیچ انیبلڈ ہے ڈی ان پٹ ہائی ہو گیا کیو پہ بھی ہائی لاجک uh, آ گیا لاجک ون آ گیا ٹی ٹویلو پہ ڈی ان پٹ زیرو ہو گیا لیچ انیبل ہے کیو پہ بھی چینج آ گیا کیو زیرو ہو گیا اسی طرح ٹی تھرٹین پہ جو لیچ ہے وہ انیبل ہے ڈی ان پٹ زیرو ہے کیو بھی زیرو ہو گیا اس میں اس کو اگر آپ سمرائز کریں ڈی لیچ میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہے ان پٹ پہ سو so, اس کو یہ کہیں گے کہ کیو جو ہے وہ فالو کرتا ہے ڈی ان پٹ کو ابھی ہم نے ڈی گیٹڈ لیچ کو دیکھا اس کا سرکٹ جو ہے ایس آر گیٹڈ لیچ سے ملتا جلتا ہے اس کا صرف ایک انپٹ ہے ایس آر کے دو پٹس تھے لاجک سمبل بھی تقریباً ملتا ہے صرف ڈی لیچ میں آف کورس ایک ان پٹ ہے فنکشن ڈائگرام ہم نے دیکھا فنکشن ٹیبل دیکھا اس کا ٹائمنگ ڈائگرام دیکھا یہ ڈی لیچ استعمال کہاں کریں گے بیسکلی اگر وہی آپ کو اگزامپل یاد ہو وہ جہاں ہم پیرل سے سیریل میں کنورٹ کر رہے تھے پیرل میں سیریل کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک ملٹی پلیکسر یوز کیا تھا سو لیٹر سپوز کہ آپ کے پاس ایک بائٹ ویلو ہے جو آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک eight into multiplexer use کریں گے جس کے آٹھ ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہے اب اس ملٹی پلیکسر کے ان پٹ پہ آپ یہ ڈی لیچز جو ہیں وہ استعمال کریں گے تو آٹھ آپ کے پاس ڈی لیچز ہوں گے جو ہر ایک انپٹ کے ساتھ کونیکٹ کر دیں گے لٹ سے کوئی بھی نمبر ہے one one one one zero zero zero zero یہ آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ یہ جو سارے بٹس ہیں one one one one zero zero zero zero یہ آپ اپلائی کریں گے ڈی لیچ کے ان پٹ پہ آپ انیبل کریں گے سارے لیچز کو سائملٹینیسلی تو یہ جو نمبرز ہیں ڈی لیچ میں اسٹور ہو جائیں گے اس کے بعد جو ملٹی پلیکسر کو یہ اسٹورڈ انفارمیشن نظر آئے گی ملٹی پلیکسر کا اسی طرح جو سلیکٹ پٹ ہے وہ کاؤنٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہے کاؤنٹر جو جو انکریمنٹ کرے گا لت سے ہر ملی سیکنڈ کے بعد ایک انپٹ کو سلیکٹ کر رہا ہے اس ان پٹ پہ جو ملٹی پلیکسر ہے ڈی لیچ کی انفارمیشن پڑ رہا ہے اور اس کو one bit at a time آگے ٹرانسمٹ کر رہا ہے آئیے اس کا سرکٹ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی لیچ کیسے ہم نے یوز کی ہے to store an eight bit number اس سرکٹ میں ایک seven four one five one eight plexer نظر آ رہا ہے جس کے ایٹ ہیں ایک آؤٹ پٹ ہے تین سلیکٹ لائنس نظر آ رہی ہیں جو کہ ایک تھری بٹ کاؤنٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ملٹی پلیکسر کا جو ان پٹ ہے وہ کنیکٹ ہوا ہے آٹھ ڈی لیچز کے ساتھ اب شروع میں جو ڈیٹا آپ نے سیریلی ٹرانسمٹ کرنا ہے وہ بائٹ جو ہے اس کی ویلو ہے one one one zero zero one zero one وہ آپ شروع میں اپلائی کریں گے ڈی لیچز کے ان پٹ پہ جو انیبل لائن ہے ان آٹھ ڈی لیچز کی وہ آپس میں سارے اکٹھی کنیکٹڈ ہیں سو so, اس کو آپ لاجک ون کریں گے جو ہی لاجک ون کریں گے جو ان پٹ ڈیٹا ہے وہ ساری آٹھ کی آٹھ جو لیچز ہیں وہ اسٹور کر لیں گے جب آپ نے ڈیٹا اسٹور کر لیا اس کے بعد آپ کاؤنٹر کو ایکٹیویٹ کریں گے بائی اپلائیں گے کلاک پلس سو جو ہی کاؤنٹر ریسٹ ہوا A zero A one A two zero zero zero ہو جائے گا دیٹ مینس جو ان پٹ آئی زیرو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اب آئی زیرو کیونکہ پہلی والی جو ڈی لیچ ہے اس کے کیو آؤٹ پٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو کیو پہ آپ کو ون مل رہا ہے so one basically Y output پہ آ جائے گا اسی طرح نیکسٹ ٹائم انٹرول پہ جو ہی کلاک سگنل آئے گا کاؤنٹر انکریمنٹ کر جائے گا سیکنڈ انپٹ ہوگا اب سیکنڈ پٹ جو ہے وہ دوسری ڈی لچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جس میں ون اسٹور ہوا ہوا ہے سو اسی طرح یہ ون جو ہے وائی آؤٹ پٹ پہ آ جائے گا اسی طرح ڈفرنٹ ٹائم انٹرول پہ جو ہی کلاک سگنل مل رہا ہے کاؤنٹر انکریمنٹ ہو رہا ہے ڈفرنٹ ان پس سلیکٹ ہو رہے ہیں ملٹی پلیکسر کے ڈفرنٹ پٹس جو ہیں ملٹی پلیکسر کے ڈفرنٹ uh, جو ہے ڈی لیچز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں سو وہ جو بھی انفارمیشن ڈی لیچز نے اسٹور کی ہوئی ہے وہ باری باری وائی آؤٹ پٹ پہ uh, مل رہی ہے ہم نے ابھی ایک بڑی سمپل اپلیکیشن دیکھی ڈی گیٹڈ لیچ کی آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں آپ کو بائنری بیڈ اسٹور کرنی ون یا زیرو اسٹور کرنا اس میں جو گیٹڈ لیچز ہیں ان میں ایک پرابلم ہے پرابلم یہ ہے کہ جب بھی آپ اس کو انیبل کریں گے اگر ان پٹ چینج ہو گیا تو آؤٹ پٹ بھی چینج ہو جائے گا سو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو انیبل ان پٹ ہے کتنی دیر تک آپ اس کو ایکٹیو رکھتے ہیں لیٹ سے کہ آپ کا ڈی گیٹڈ لائچ ہے اس کا جو انیبل ان پٹ ہے وہ پانچ ملی سیکنڈس کے لیے آپ ایکٹیو رکھتے ہیں ہائی رکھتے ہیں اب ان پانچ ملی سیکنڈس کے دوران اگر ڈی ان پٹ چینج ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ پہ بھی چینج ملے گا وہ آپ ایزیوم کریں کہ آپ کے پاس ایک کمپلیکس قسم کا بڑا سا سرکٹ ہے جس میں ڈفرینٹ قسم کے سرکٹس ہیں جو آپس میں انفارمیشن انٹرچینج کر رہے ہیں اس میں اب ان میں یہ میموری ایلیمنٹس بھی یوز کیے ہوئے ہیں لیچز یوز کی ہوئی ہیں اب ڈفرنٹ سرکٹس جو ہیں ان کے انیبل جو ہیں ڈفرینٹ ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور وہ ایک لمبی ڈیوریشن کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں سو دیٹ مینس اگر ان سرکٹس کے ان پٹس اس ڈیوریشن میں اگر چینج ہو رہے ہیں تو آؤٹ پٹ پہ بھی چینج ہو رہا ہے اس قسم کے سرکٹ کو ڈیزائن کرنا اور ڈی بگ کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ کے انیبل جو ان پٹس ہیں وہ ایک لمبی ڈیوریشن کے لیے آن ہو رہے ہیں اور اس دوران اگر انپٹ چینج ہو رہا ہے تو آؤٹ پٹ پہ بھی افیکٹ ہوگا اس میں ایک ڈیجیٹل سرکٹ کو پراپرلی ڈیزائن کرنے کے لیے اور ڈی بگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈفرنٹ جو کمپونیٹس ہیں وہ اپنی اسٹیٹ جو ہے بیسکلی سیکوینشل سرکٹس کی میں بات کر رہا ہوں جو اسٹیٹ ہے وہ سائملٹینیسلی چینج ہو سو so, اگر بیچ میں کوئی غلطی ہو رہی ہے کہیں ایرر آ رہا ہے تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈی بگ آسانی سے کر سکتے ہیں کہ کس انٹرول پہ کیا چینج ہوا اور کیا ایرر آیا ہے اس میں اب سائملٹینیسلی آؤٹ پٹس کو چینج کرنا جب آپ ان پٹ سپلائی کر رہے ہیں وہ کیسے ہوگا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو انیبل انپٹ جو سگنل ہے اس کی ڈیوریشن بہت کم کر دیں اس میں سو so بجائے پانچ ملی سیکنڈ کے لت سے ایک ملی سیکنڈ کر دیں سو دیٹ مینس اس ایک ملی سیکنڈ میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے ان پٹ پہ تو تب ہی آپ کے آؤٹ پٹ پہ چینج ہوگا اگر اس ایک ملی سیکنڈ کی ڈیوریشن کے بعد میں اگر کوئی چینج ہو رہا ہے تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا اس میں اب ڈیجیٹل سرکٹس میں ایک ملی سیکنڈ کی جو ڈیوریشن ہے وہ بھی بہت بڑی ڈیوریشن ہے کیونکہ ہم نینو سیکنڈس میں بات کر رہے ہیں پراپر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو ایکٹیو ہائی یا ایکٹیو لو نہ کریں جو انیبل سگنل ہے اس کو ایکٹیو ہائی یا ایکٹیو لو پہ نہیں رکھیں آپ ریزیوم کریں کہ جب لو سے ہائی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب سگنل جو ہی لو uh, ہے سے انیبل سگنل لو ہے آپ نے سرکٹ کو انیبل کرنا ہے تو اس کو آپ ہائی کریں گے اب جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے لو سے جب ہائی ہو رہا ہے اس دوران اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ پہ آ جانا چاہیے اگر لو پہ ہے سگنل ہائی پہ ہے اس میں چینج ہو رہا ہے تو کوئی آؤٹ پٹ پہ چینج نہیں ہونی چاہیے سو دیٹ مینس یہ ایج پہ کام کر رہا ہے اب ایج جو ہے وہ بہت ایک شارٹ ڈیوریشن کے لیے کوئی بھی سگنل آپ لے لیں جب بھی وہ لو سے ہائی ہوتا ہے یا ہائی سے لو ہوتا ہے تو وہ جو ایج ادھر بن رہا ہے وہ ایک بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کے لیے اب آپ اس کو یوں ریزیوم کریں کہ ڈفرنٹ سرکٹس ہیں جو سیکوینشل سرکٹس ہیں ان ساروں کی جو انیبل پن ہے وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے اور انیبل پن جو ہے وہ کام اس وقت کرے گی جب وہ ٹرانزیشن ہوگا لو سے ہائی یا ہائی سے لو اس وقت جو بھی ان پٹ ہوگا وہ آؤٹ پٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا اس قسم کے سرکٹ کو کہتے ہیں ایج ٹریگڈ سرکٹ اور جو لیچز ہیں ان کو ہم کہیں گے flip flops flip flops basically ہیں سنکرونازڈ لیچز سنکونا کہہ رہے ہیں کہ ایک جو کلاک سگنل آئے گا وہ لو سے ہائی ہوگا یا ہائی سے لو ہوگا تب ہی جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے چینج ہوگی depending on the input state جو لیچز کی ہم پہلے بات کر رہے تھے وہ سنکرونائز نہیں ہے کسی وقت میں آؤٹ پٹ چینج ہو سکتا ہے سو مین ڈفرنس ہے فلپ آپ ہم یہ کہیں گے لیچز جو سنکونازڈ ہیں بیسکلی کلاک ان پٹ پہ چل رہی ہیں اور جو چینج ہے آؤٹ پٹ پہ کب آئے گا جب کلاک سگنل ہے لو سے ہائی ہو رہا ہے یا ہائی سے لو ہو رہا ہے تین قسم کے بیسکلی فلپ فلوپس یا edge triggered flip flops use ہوتے ہیں ایک ایسا ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں سو بجائے انیبل سرکٹ کے انیبل جو ان پٹ ہے اس پہ ہم ایک کلاک سگنل اپلائی کریں گے دوسرا جو ایچ ٹریگڈ فلپ فلوپ ہے وہ ڈی فلپ فلوپ ہے اگین انیبل سگنل کی جگہ ہم ایک کلاک اپلائی کریں گے اور ایک تیسرا جو بہت کامنلی یوز ہوتا ہے ایچ ٹریگڈ فلپ فلوپ وہ ہے جے کے فلپ فلوپ ان تینوں کو ہم دیکھیں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلاک سگنل ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی کلاک ٹرانزیشن پہ چینج ہونا چاہیے وہ ایج کیسے ڈیٹیکٹ کرے گا تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایج سرکٹ کیسے کام کرتا ہے بیسکلی بڑا سمپل سا ہے ایک ناٹ گیٹ اور ایک اینڈ گیٹ یوز ہوتا ہے ایک ناٹ گیٹ ایک نار گیٹ یوز ہوتا ہے تو آئیے دونوں سرکٹس کو ہم دیکھتے ہیں آئیے پہلے دیکھتے ہیں positive clock edge detection circuit یہ جو سرکٹ ہے یہ جو انیبل انپٹ ہے اس کے ساتھ کونیکٹ ہو جائے گا سو انیبل انپٹ جو ہے اس کی جگہ ہم کلاک ان پٹ اپلائی کریں گے سو جو positive clock edge detection circuit ہے اس میں ایک ناٹ گیٹ لگا ہوا ہے اور ایک اینڈ گیٹ لگا ہوا ہے اس کے اگر آپ ٹائمنگ ڈائگرام دیکھیں جو ہی آپ کلاک سگنل اپلائی کریں گے تو وہ ایک تو امیجیٹلی اویلیبل ہو جائے گا ایک ان پٹ پہ اینڈ گیٹ کے دوسرا جو ان پٹ ہے اینڈ گیٹ کا وہ کیونکہ ناٹ گیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے سو کلاک بار جو سگنل ہے وہ تھوڑے ڈیلے کے بعد اویلیبل ہوگا کیونکہ ہر گیٹ کا ایک پروپگیشن ڈیلے ہے سو کلاک بار سگنل جو ہے تھوڑا سا ڈیلے کے بعد اینڈ گیٹ کے ان پٹ پہ آ رہا ہے اب اگر دونوں ٹائمنگ دیکھیں clock and clock bar clock bar کا ٹائمنگ ڈائگرام تھوڑا سا ڈیلیڈ ہے اور آف کورس ہے ہے اب اینڈ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا کلاک جو وہ ہائی ہے اور کلاک بار بھی تھوڑی دیر کے لیے ہائی ہے اس کے بعد لو ہو رہا ہے سو کلاک ہائی ہے کلاک بار ہائی ہے دیٹ مینس دونوں ان پٹ جو ہیں اینڈ گیٹ کے ہائی ہیں تو آؤٹ پٹ جو ہے اس پہ ایک پلس آئے گا بہت شارٹ ڈیوریشن کے لیے جو ہائی ہوگا اور یہ جو شارٹ ڈیوریشن ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو انورٹر کا پروپیگیشن ڈیلے اس کے بعد جو کلاک ہائی ہے کلاک لو ہو گیا اینڈ گیٹ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہی رہے گا یہ جو سرکٹ ہے یہ basically positive clock edge detection circuit اس لیے کہلاتا ہے کہ لیڈنگ ایچ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے جو ہی کلاک جو ہے نیگیٹو سے پوزیٹو جا رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے اب آئیے دیکھتے ہیں negative clock edge detection circuit کو اس میں بھی اگین ایک ناٹ گیٹ چوز کیا ہوا ہے اور ایک نور گیٹ چوز کیا ہوا ہے نور گیٹ کا ایک ان پٹ جو ہے ناٹ گیٹ کے ساتھ اٹیچڈ ہے اور ایک جو ہے ڈائریکٹلی کلاک سگنل کے ساتھ اٹیچڈ ہے جو ہی کلاک سگنل لو سے ہائی ہوگا تو ایک تو لو ٹو ہائی جو ٹرانزیکشن ہے وہ امیڈیٹلی اویلیبل ہو جائے گی نارتھ گیٹ کے ان پٹ پہ اور دوسرا جو انپٹ ہے کیونکہ نارتھ گیٹ پہ uh, کے ساتھ کنیکٹڈ ہے فور کلاک بار جو سگنل ہے وہ تھوڑے ڈیلے کے بعد اویلیبل ہوگا اب اگر آپ نور گیٹ کے بولین فنکشن کو ذرا سوچیں جب بھی دونوں انپٹس ون ہوں تو آؤٹ پٹ زیرو ہوگا یا دونوں ان پٹ زیرو ہوں تو آؤٹ پٹ ون ہوگا اب ٹائمنگ ڈائگرام کو اگر دیکھتے ہوئے جو نیگیٹو ایج ہے جب کلاک سگنل ہائی سے لو ہو رہا ہے اس وقت جو دوسرا ان پٹ ہے کلاک بار کا وہ بھی لو ہے ڈیلے کی وجہ سے سو so اس ڈیوریشن پہ نارگیٹ گیٹ کے آؤٹ پٹ پہ ہائی پلس آ رہی ہے اب یہ جو ہائی پلس کی ڈیوریشن ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے propagation delay of the NOT gate اس سرکٹ میں کلاک کا جو بعد والا ایج ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے that means high to low transaction جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا رہا ہے ابھی ہم نے دیکھا ایچ ڈیٹیکشن سرکٹ کو بیسکلی آپ جو ہے آپ کا لیچ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا یا اس کی اسٹیٹس اس وقت چینج ہوں گی جب کلاک یا تو لو سے ہائی جائے گا یا ہائی سے لو جائے گا سو جو انیبل ان پٹ ہے اس کی جگہ ہم یہ جو کلاک ڈیٹیکشن سرکٹ ہے وہ ہم ادھر اٹیچ کر دیں گے اس میں جیسے میں پہلے بات کی تھی تین قسم کے سرکٹس ہیں ایس آر فلپ فلوپ ہے ڈی فلپ فلوپ ہے اور جے کے فلپ فلوپ ہے آئیے پہلے ایس آر فلپ فلوپ کو دیکھتے ہیں اس میں ایس آر فلپ فلپ کے ہم سیمپل کو دیکھیں گے اس کا جو فنکشن ہے وہ ایگزیکٹلی exactly جو ایس آر ہے اسی طرح ہے جب سیٹ ون ہوگا زیرو ہوگا تو کیو آؤٹ پٹ پہ ون ہو جائے گا سیٹ زیرو ہے آر ون ہے تو کیو آؤٹ پٹ پہ زیرو ہو جائے گا اب یہ آپریٹ کب کرے گا جب آپ کی ہائی ٹرانزیکشن ہوگی کلاک پہ یا لو ٹرانزیکشن ہوگی تو دو قسم کے ہمارے پاس ایس آر فلپ فلوپس ہوں گے جو ایک ہائی ٹرانزیکشن پہ چینج ہو رہے ہوں گے یا لو ٹرانزیکشن پہ چینج ہو رہے ہوں گے ان کے ہم نے ٹائمنگ ڈائگرام بھی ابھی دیکھنے ہیں اس میں اس پہلے ڈائگرام میں دو سمبلس نظر آ رہے ہیں logic symbol for a positive edge triggered S R flip flip and the logic symbol for a negative edge triggered S R flip flip جو positive edge triggered S R flip flip ہے اس کا جو ایک کلاک انپٹ ہے جہاں کلاک لکھا ہوا ہے ادھر ایک ٹرائنگل نظر آ رہی ہے بیسکلی ٹرائنگل جو ہے ایک کلاک سگنل کو ریپرزینٹ کرتی ہے دیٹ مینس ادھر انیبل سگنل آپ اپلائی نہیں کریں گے انیبل کے کیس میں یا تو آپ لیول کو مینٹین کرتے ہیں ہائی لیول مینٹین کریں گے یا لو کو مینٹین کریں گے اس جگہ پہ کلاک ٹرانزیشن پہ چینج ہوگا اب کیونکہ پوزیٹو کلاک ٹرانزیشن پہ ہو رہا ہے تو کلاک سگنل جو ہے سمپلی ٹرائنگل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اگر آپ negative edge triggered S R flip flip کو دیکھیں تو کلاک سگنل uh, جہاں ان پٹ اپلائی کر رہے ہیں ٹرائنگل کے ساتھ ادھر ایک آپ کو ببل بھی نظر آ رہا ہے ایک سرکل نظر آ رہا ہے سرکل مینس انورٹ ہو رہا ہے دیٹ مینس یہ negative edge triggered flip flip ہے uh, جو ہی کلاک ٹرانزیکشن ہائی سے لو ہوگی تو جو ایس پہ یا آر پہ جو بھی ان پٹ ہوگا اس کی وجہ سے کیو پہ چینج ہوگا نا look at the truth table of a positive negative edge triggered S R flip flip پہلے ہم دیکھتے ہیں positive edge triggered S R flip flip کو تین انپٹس ہیں کلاک ان پٹ ہے ایس ان پٹ ہے اور آر ان پٹ ہے آؤٹ پٹ جو ہے وہ کیو ٹی پلس ون ہے جو نیکسٹ ڈیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اب کلاک اگر زیرو ہے that means clock input پہ سگنل زیرو ہے یا ون ہے تو کوئی چینج آؤٹ پٹ پہ نہیں ہوگا ایس پہ یا آر پہ کوئی بھی ویلو اپلائی کر دیں کیو ٹی پلس ون جو ہے وہ مینٹین رہے گا کیو ٹی پہ اب اگر کلاک پہ پوزیٹو ٹرانزیکشن ہے جو arrow sign upward arrow sign سے شو کی ہے دیٹ مینس کلاک نیگیٹو سے پوزیٹو کی طرف جا رہا ہے جو ہی یہ ٹرانزیکشن ہوگا جو بھی ان پٹ پہ ہے ایس اور آر پہ ہے اس کی وجہ سے آؤٹ پٹ پہ چینج آئے گا سو so, اگر ایس ان پٹ پہ اور آر ان پٹ پہ زیرو زیرو ہے آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آئے گا کیونکہ ایس آر لچ کا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دونوں اگر ان پٹ زیرو ہوں تو آؤٹ پٹ پہ کوئی چینج نہیں آئے گا وہ یہ ریٹین رہے گا کلاک ٹرانزیکشن پہ اگر ایس زیرو ہے آر ون ہے تو آؤٹ پٹ پہ کیا ہونا چاہیے ریسیٹ ہو جانا چاہیے کیو زیرو ہو جانا چاہیے اسی طرح اگر ایس ون ہے آر زیرو ہے اور پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوتا ہے آؤٹ پٹ پہ کیا ہوگا ون ہو جائے گا کیونکہ جو لیچ ہے یا فلپ فلپ جو ہے وہ ون ہو رہا ہے سیٹ ہو رہا ہے اسی طرح اگر ایس ون ہے آر ون ہے پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو آؤٹ پٹ پہ دونوں کیو اور کیو بار جو ہیں ایک ہی اسٹیٹ پہ چلے جائیں گے جو کہ انویلڈ ہے سو اگین فلپ فلوپ میں ایس آر فلپ فلوپ میں بھی ون اور ون جو ہے ان پٹ آپ آپ اپلائی نہیں کریں گے اب اگر آپ ٹروتھ ٹیبل جو ہے negative edge triggered S R flip flop کا دیکھیں تو وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہے پوزیٹو جو edge triggered S R flip flop ہے اس میں جو چینج ہو رہا ہے وہ کلاک کا ہے اب سارے جو فنکشن ہیں یا جو ایس آر فلپ فلوپ ہے وہ آپریٹ کرے گا جب ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے سو کلاک میں ڈاؤن ورڈ ایرو شو کیا ہوا ہے so high to low transaction پہ ایس اگر زیرو ہے آر زیرو ہے تو اسٹیٹ وہی رہے گی اگر ایس زیرو ہے ون ہے اسٹیٹ جو ہے زیرو ہو جائے گی اگر ایس ون ہے آر زیرو ہے تو اسٹیٹ آؤٹ پٹ جو اسٹیٹ ہے وہ ون ہو جائے گی اس میں بھی اگر دونوں ان پٹ ون ون ہے اور ہائی ٹو لو ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو جو آؤٹ پٹ پہ ہے دونوں آؤٹ پٹ سیم ہو جائیں گے انڈیکیٹس این ان انویلڈ اسٹیٹ اور جو کہ الاؤڈ نہیں ہے اب ذرا دیکھتے ہیں ٹائمنگ ڈائگرام کو جو positive edge S R flip flip ہے ایس ان پٹ دکھایا جا رہا ہے آر ان پٹ دکھایا گیا کلاک جو ہے اس میں آپ کو اپورڈ ایروز نظر آ رہی ہیں دیٹ مینس پوزیٹو ایچ پہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اور پازیٹو ایچ پہ جو بھی ایس کی ویلو ہوگی آر کی ویلو ہوگی اس کی وجہ سے کیو آؤٹ پٹ جو ہے وہ چینج ہوگا سو ٹی ون انٹرول پہ اگر دیکھیں کلاک ٹرانزیکشن ہوئی پازیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ہے ایس ون ہے آر زیرو ہے تو کیو جو ہے وہ سیٹ ہو گیا ون پہ اسی طرح جو نیکسٹ پوزیٹو ٹرانزیکشن کلاک کی ہو رہی ہے وہ ٹی تھری انٹرول پہ ہو رہی ہے سو ٹی تھری انٹرول پہ ایس زیرو ہے آر ون ہے سو کیو جو ہے وہ ریسیٹ ہو جانا چاہیے سو ٹی تھری پہ آپ کو کیو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو نظر آ رہا ہے اگر آپ انٹرول ٹی ٹو کو دیکھیں ادھر جو ہے پوزیٹو ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی کلاک کی نیگیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اب نیگیٹو ٹرانزیکشن پہ جو پازیٹو ایس آر فلپ فاپ ہے وہ کام نہیں کرے گا so that means T one اور ٹی تھری انٹرول کے درمیان جو بھی کیو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہے گی اب اگر آپ ٹی فور انٹرول پہ دیکھیں اگین ایک پوزیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ایس جو ان پٹ ہے وہ ون ہے آر ان پٹ زیرو ہے so that means Q output set ہو جانا چاہیے سو ٹی فور پہ سیٹ ہو رہا ہے ٹی فائیو انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس زیرو ہے آر زیرو ہے سو ایس زیرو ہو آر زیرو ہو جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ ریٹین رہتی ہے سو ٹی فائیو پہ جو آؤٹ پٹ اسٹیٹ ہے وہ لاجک ون پہ ریٹین ہے ٹی سکس انٹرول پہ اگر آپ دیکھیں ایس زیرو ہے آر ون ہے so that means Q output جو ہے وہ ریسٹ ہو جانا چاہیے زیرو پہ چلا جانا چاہیے سو ٹی سکس انٹرول پہ آؤٹ پٹ زیرو پہ جا رہی ہے آر زیرو ہے so that means output جو ہے سیٹ ہو جانا چاہیے سو ٹی سیون انٹرول میں جو کیو آؤٹ پٹ ہے وہ ون ہو گیا ہوا اسی طرح ٹی ایٹ انٹرول پہ ایس زیرو ہے آر ون ہے دوبارہ سے کیو آؤٹ پٹ ریسٹ ہو جانا چاہیے ٹی نائن اور ٹی ٹین انٹرولس پہ اگر آپ دیکھیں ایس پٹ اور آر ان پٹ دونوں زیروز ہیں so that means T nine interval پہ جو پرانی اسٹیٹ تھی وہ مینٹین رہے گی پرانی اسٹیٹ لاجک زیرو ہے ٹی نائن میں بھی زیرو رہے گی اسی طرح ٹی ٹین انٹرول پہ ایس زیرو آر زیرو ہے پرانی اسٹیٹ مینٹین رہے گی سو کیو آؤٹ پٹ جو ہے زیرو ہے ادھر بھی آئیے اب دیکھتے ہیں timing diagram negative edge S R flip flop کا اس میں بھی اگین ایس پٹ دکھائی گئی ہے آر ان پٹ دکھایا گیا ہے کلاک ٹرانزیکشن دکھائی گئی ہے اور کیو آؤٹ پٹ دکھایا گیا ٹی ون پہ اگر آپ دیکھیں ٹی ون پہ کلاک ٹرانزیکشن جو ہے نیگیٹو سے پازیٹو ہو رہی ہے سو یہ کیونکہ نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے تو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ٹی ٹو انٹرول پہ نیگیٹو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے کلاک جو ہے پازیٹو سے نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے جو ڈاؤن ورڈ ایرو سے شو کیا گیا اس اسٹیٹ پہ اس ٹائم پہ جو ایس ان پٹ ہے وہ ون ہے اور آر ان پٹ جو ہے وہ زیرو ہے دیر فور کیو آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے وہ ون پہ سیٹ ہو جانا چاہیے اسی طرح ٹی تھری انٹرول پہ دیکھیں again high to low transaction ہے so high to low transaction پہ آؤٹ پٹ کو چینج ہونا چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے ایس اور آر ان پٹ پہ ایس کیونکہ ون ہے آر ان پٹ زیرو ہے تو اس کو کیو کو آؤٹ پٹ کو ون ہو جانا چاہیے پہلے بھی کیونکہ ون تھا اسی لیے ادھر بھی ون ہے ٹی فور انٹرول پہ again high to low transaction ہے ایس ون ہے آر زیرو ہے تو آؤٹ پٹ کو سیٹ رہنا چاہیے جو کہ سیٹ نظر آ رہا ہے ٹی فائیو انٹرول پہ ایس زیرو ہو گیا اور آر جو ان پٹ ہے وہ ون ہو گیا سو کیو آؤٹ پٹ کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے ٹی فائیو پہ کیو آؤٹ پٹ ریسیٹ ہو گیا ٹی سکس انٹرول پہ اگین ٹرانزیکشن ہو رہا ہے سو آؤٹ پٹ کو چینج ہونا چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے ایس پہ ایس ون ہو گیا آر زیرو ہے تو آؤٹ پٹ سیٹ ہو گیا اسی طرح ٹی سیون پہ ایس ہائی ہے آر زیرو ہے آؤٹ پٹ سیٹ اسٹیٹ میں ہی رہے گا ٹی ایٹ کو اگر آپ دیکھیں ایس ون ہے آر زیرو ہے آؤٹ پٹ سیٹ اسٹیٹ میں ہی رہنا چاہیے اور ٹی نائن انٹرول پہ ایس زیرو ہے آر ون ہو گیا سو دیر فور کیو آؤٹ پٹ جو ہے اس کو ریسیٹ ہو جانا چاہیے سو ٹی نائن انٹرول پہ کیو آؤٹ پٹ جو ہے لاجک زیرو پہ چلا گیا T again high to low transaction ہو رہا ہے ایس ون ہے آر زیرو ہے سو کیو آؤٹ پٹ کو لاجک ہائی ہو جانا چاہیے ابھی ہم نے S R positive edge triggered flip flop اور نیگیٹو ایس فلپ فلوپ دیکھا ہم نے بات کی تھی کہ ایک جو دوسرا سرکٹ ہے ڈی فلپ ہے again positive edge triggered flip flop ہے اور نیگیٹو فلپ ہے ڈی کا کیونکہ ایک ان پٹ ہے سو اگین ایک ہی ان پٹ اپلائی کریں گے زیرو یا ون اپلائی کریں گے آئیے اس کا لاجک سمبل جو ہے وہ دیکھتے ہیں دونوں کا پازیٹو ایسٹریگٹ اور نیگیٹو ایچ ایسٹریگ ان کے جو فنکشن ٹیبلس ہیں وہ دیکھتے ہیں اور ان کے جو ٹائمنگ ڈائگرامس ہیں وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں آپ کو ڈائگرام میں positive edge trigger D flip flop کا لاجک سمبل نظر آ رہا ہے اور نیگیٹو ایج ٹریگر فلپ کا ڈی فلپ فلپ کا لاجک سمبل نظر آ رہا ہے اس میں ڈفرنس صرف یہ ہے کہ جو positive edge trigger D flip flop ہے اس کا کلاک جو ہے اسٹریٹ اوے کونیکٹڈ ہے ٹرائنگل جو نظر آ رہا ہے جس کو نوچ کہتے ہیں اور negative edge trigger D flip میں ایک ببل کے تھرو کونیکٹڈ ہے سو ببل انڈیکیٹ کہ یہ جو ہے نیگیٹو ایج ٹریگرڈ ہے اور جہاں ببل نہیں ہے وہ پوزیٹو ایج ٹریگرڈ ہے اب ذرا دیکھتے ہیں دونوں کے ٹروتھ کا اور نیگیٹو ٹریگرڈ کا پوزیٹو ٹریگرڈ کا ایک کلاک ان پٹ ہے اور ڈی انپٹ ہے اور آؤٹ پٹ جو ہے کیو ٹی پلس ون ہے سو جیسے ہم نے پہلے ایس آر کے کیس میں دیکھا تھا اگر کلاک زیرو ہے یا ون ہے چینج نہیں ہو رہا تو ڈی انپٹ پہ کچھ بھی ہو زیرو ہو ون ہو آؤٹ پٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا جو ہی کلاک پہ پازیٹو ٹرانزیکشن ہوگی تو اگر ڈی ان پٹ زیرو ہے تو آؤٹ پٹ زیرو ہو جائے گا اگر ڈی انپٹ ون ہے تو آؤٹ پٹ ون ہو جائے گا اسی طرح اگر negative edge trigger D flip flop کا فنکشن ٹیبل دیکھیں اس میں بھی اگر کلاک ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی کلاک سگنل زیرو ہے یا ون ہے ڈی پہ زیرو ہو ون ہو جو مرضی ہو Q T plus one output جو ہے اس پہ کوئی چینج نہیں ہو رہا جو پرانی اسٹیٹ ہے وہی رہے گی جو ہی ایک نیگیٹو ایج آئے گا دیٹ از لاجک ہائی سے لو کلاک سگنل چینج ہوگا اگر ڈی پہ زیرو ان پٹ ہے آؤٹ پٹ پہ زیرو ہو جائے گا اگر ڈی ان پٹ پہ ون ہے آؤٹ پٹ پہ بھی ون ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں ان دونوں فلپ فلپس کے ٹائمنگ ڈائگرامس دیکھیں پازیٹو ڈی فلپ فلپ کا timing diagram D input ادھر دکھائی گئی ہے کلاک ٹرانزیکشن دکھایا گیا اور کیو آؤٹ پٹ دکھایا گیا ٹی ون انٹرول پہ جو پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہوئی ہے ڈی ان پٹ کیونکہ ون ہے تو آؤٹ پٹ بھی ون ہو گیا ٹی ٹو انٹرول پہ کیونکہ clock transaction positive clock transaction نہیں ہو رہا تو اس پہ آؤٹ پٹ پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا ٹی تھری انٹرول پہ پازیٹو کلاک ٹرانزیکشن ہو رہا ہے ڈی ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو گیا اسی طرح انٹرول ٹی فور پہ پوزیٹو ایج ٹرانزیکشن پہ ڈی ان پٹ ون ہے آؤٹ پٹ بھی ون ہو گیا ٹی فائیو انٹرول پہ پوزیٹو ایج ٹرانزیکشن پہ ڈی ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو گیا اسی طرح ٹی سکس پہ بھی کیونکہ ان پٹ زیرو ہے ڈی ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ بھی زیرو ہے ٹی سیون انٹرول پہ پوزیٹو کلاک ٹرانزیکشن پہ ڈی ان پٹ ون ہے کیو بھی ون ہو گیا ٹی ایٹ انٹرول پہ ڈی ان پٹ زیرو ہے آؤٹ پٹ بھی زیرو ہو گیا اسی طرح ٹی انٹرول ٹی نائن اور ٹین پہ بھی ان پٹ کیونکہ زیرو ہے آؤٹ پٹ زیرو رہے گا اسی طرح اگر آپ negative edge trigger D flip کو دیکھیں uh, ملتا جلتا ٹائمنگ ڈائگرام میں ٹرانزیکشن جو ہو رہی ہے وہ high to low that is negative edge پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے ہم نے آج S R edge triggered flip flop دیکھا ڈی ایسٹریکٹ فلپ دیکھا آئندہ ہم جے کے ایچ ٹاگ فلپ دیکھیں گے اپنا خیال رکھیے گا دوبارہ ملیں گے خدا حافظ اور السلام علیکم